محفل ہے اگلے کی محفل یہاں صرف ہوں گی مغبت کی بات نفی غیر کی ہے محبت کا حصہ نفی غیر کی ہے محبت کا حصہ نہ سمجھے سے کوئی نفرت کی بات عالا سوائے نبی یار رے نبی کے کیا کس نے کب ہے شفاعت کا وعدہ ہاں۔ یار والے نبی کے کیا قسم کب ہے شفاعت کا کباد جسے حن بخشا حق شفاعت وہی تو کرے گا سفا کیا کہنے حق نے بخشا ہے حق شفاعت وہی تو کرے گا شفاعت کی بات یہی تو مدار وجود و عدم ہے یہی مالک سلسبیل سر سبھی یہی تو مدار وجود جوم ہے یہی مانگ کے سل سبھی لم ہے جسے ہے نبی و علی سے محبت اسے زیب دیتی ہے جنت کی بات جسے ہے نبی و علی سے محبت اسے دیب دیتی تھی جنت کی بات بگابت بمس بمسجد شہادت نبی سے مواقع تو زہرا سے نسبت علی کے غیر تیاد فضائل ابس ہیں کسی سے فضیلت کی بات بڑھا شہر سے کون سکتا ہے دل کو محمد مدینہ علی باد اس کا علاقہ نہیں حکومت سے جن کو وہی کر رہے ہیں جہالت کی بات کیا گے پڑی تھی جو سچوں کی حق کو ضرورت فقد پنجتن کام آئے تھے حق کے پڑی تھی جو سچا کی حق کو ضرورت فقط پنجتن کام آئے تھے حق کے تمہارا نس دیکھا کوئی تو کرتے ہو تم تدا کتا حمین احد خوں کے خندق یا خیبر ٹکے ہی نہیں جو کسی مار کے میں لڑے گی نہیں جو کبھی حق کی خاطر نہ کرم کی فرضی سجاوت کی بات غنیمت کی مت مار کر جو غنی بن گئے تھے تہی دست خیبر سے پہلی نہ دل با سکے حق دغیرا جو ان سے تو کرتے ہو تم کیوں سخاوت کی بات نبی جس کے مولا علی اس کے مولا یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تم سمجھے تمہاری سمجھ میں جو مولا نہ آئے تو کیوں کر رہے ہو بلا کی بات رسالت ادا کر رہے ہو نگ ودا کر رہے ہو عمل تو تمہارا غیر جیسا یوں ہی کر رہے ہو برات کی بات جمل آخری شیر تقریباً جمل نگر صرف صفین پت لی ابو جل سقری پاپ دک آبل جمل نگر صرف صفین پت لی ابو فدک پاپ خیبر علی کی شرافت کی بات تو غیروں کے سر اور آفت کی بات والا خدا یہ مکتا ہے سامنے خدا کے نہیں بال لاد جا ن روٹی ن کپڑا مسائری مسائری کو سمجھائی سبت جا پر وہ کیوں کر رہا ہے ہمت کی بات ماشاءاللہ سارا سال ہی محفل و مجالس کا سلسلہ رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ آواز ہمیشہ اچھی نہیں رہتی ہے پھر جب محفل بھی ہوں اور جانا بھی ہو اور آواز بھی خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ ملاحظہ فرمائیے ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے گر شفاوت پیمبر سے درکار ہے ان کے کی دوستی چھوڑ دے ذلت و معذرت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں ذلت و معصیت معذرت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں ان کے سائے سے ڈر تم سے بچ کر نکل نور آدم رہی چھوڑ دے اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نماز بھی پڑھتا ہے تو اور خامی نہیں کوئی تجھ میں بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی سے باندھے کفن آ گئے پنجتن ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے تو نے بس کہا مرحبا مر دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا وقت کہا مرض مر کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی گرم گر منافق نہیں دو رخی چھوڑے تم بخیر گیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا جو کہا کر اسے پھر نباہا بھی کر گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے نجدیت خارجیت کی اولاد ہیں نفرت و اصل انتشار و نفاق ہم قائم زمانے میں ہو جائے گا آل تذار سے دشمنی چھوڑ دے ہے جو تجھ پر گرانا میں مشکل کشا تو جو منکر حدیث کسا کا ہوا یوں تو دین محمد سے باہر ہے تو کم سے کم نسبت جعفری پوری سے باہر ہے تو کم سے کم نسبت جعفری چھوڑ دے خارجی ناصبی مرحبی انتری متحد ہو کے آئے مقابل تیرے کے مسلے خمینی روک دے ورنہ پھر نہ رہے حیدری سار جی ناسری مرحبی انتری آئے تیرے بڑھ کے مسلے سمری روک دے ورنہ پھر نہ رہے غدری چھوڑ دے دوست نبیوں اپنے کردار سے بھی جو ثابت کرے کیوں کہتا ہے جو خود بھی کرتا نہیں نجری چھوڑ یا رہ چھوڑ چگلیاں بھی بتیں کی نا حسد تہمت نفاق و ریا چغلیاں غیبتیں بغض کی غیبتے بکین تہ اتحام و نفاق و ریا جو بری عادتیں ہیں سبھی چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اور ابھی چھوڑ دے تیرے نزدیک کردار کچھ بھی نہیں تو فقط مر دے گفتار ہے وائدہ تیرے نزدیک کردار کچھ بھی نہیں تو فقط مرد ہے خود عمل کر کے آرو کو تلقین کر پل کرن لپا داکری ہم تو ناتو سنا مر کے سوا شاعری کچھ نہیں جی کا جنجال جال ہے یہ تیرے لیے بھی مزلت رساں اب میری مان لے شاعری چھوڑ دے اور صاحب جب سب کو کہا ہے تو خود کو بھی کہا ہے یہ مکتا ہے لیکن اگر کسی نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا تو اسے اپنے خلاف سازش سمجھوں گا آپ اپنے گرے بام بھی جھانک لے اپنی صلاح کر سب سدھر جائیں گے صرف بات نہ کر صرف سے جا پر نہ بن بد زبانی سے بچ بد زنی چھوڑ دے